حمام بن یحییٰ نے بیان کیا ان سے عطا بن ابی روباہ نے اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ اللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب سونے لگو تو چراغ بجھا دو دروازے بند کر دو مشکوں کے منہ باندھ دو اور کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھانپ دو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ بھی کہا خواہ لکڑی ہی کے ذریعے سے ڈھک سکو جو اس کی چوڑائی میں بسم اللہ کہہ کر رکھ دی جائے सही बुखारी हदीस नंबर पाँच हज़ार छः सौ चौबीस